رحيم صدق اللہ عظیم بزرگوں دوستو عزیزو حق تعالی ہو شان عمن والوں نے اس کائنات عظیم کو جب بنایا تو اس کائنات کا سب سے اصل جس کو قرار دیا وہ انسان ہے دنیا کے بے شمار مخلوق ہیں لیکن ان تمام مخلوق میں محترم معظم مکرم اعلی افضل اگر کسی کو بنایا تو وہ انسان ہے حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی وہ مقام نہیں دیا گیا کہ جو انسان کو دیا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ملائکہ اور انسان کے درمیان غور کریں تو ملائکہ کو نہ کھانے کا مسئلہ نہ پینے کا مسئلہ ان کی ساری ضرورتیں جو پوری ہو رہی ہے وہ ذکر کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں ان کا کھانا اللہ کا ذکر ہے ان کا پینا اللہ کا ذکر ہے بس یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ان کی زندگی گزرتی ہے اس کے مقابلے میں انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو ذکر بھی دیا گیا اور اس کو مادی چیزیں بھی کھانے کو دی گئی اور پھر ان مادی چیزوں کے بعد میں بھی اس کو یہ کہا گیا کہ اگر تو ان مادی چیزوں کو حلال طریق پر کما کر کھائے گا تو اس صورت میں تیرا حلال کمانا بھی باعث سے ثواب ہو جائے گا اور اس کو لقمہ بنا کر بسم اللہ بول کر پیت میں اتارنا بھی باعث سے ثواب بن جائے گا گویا ذکر اللہ بھی عبادت ہے حلال کمانا بھی عبادت ہے اور اس کو لقمہ بنا کر کے بسم اللہ کے ذریعے سے پیت میں اتارنا یہ بھی عبادت ہے حتیٰ کہ اس کو نکالنے کے لیے دعا پر کر کے ٹوائلٹ اور استنجا کھانے میں جانا اور اتنی دیر بیٹھنا گندی جگہ پر یہ بھی تیرے لیے عبادت بن جائے گا بشرطے کے استنجا کا طریقہ تو نے وہ اختیار کیا ہو جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو دیا ہے اگر یہ ساری باتیں ہیں تو پھر اس صورت میں یقیناً یہ چیزیں تیرے لیے باعث عبادت ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کو صرف ذکر اللہ دیا گیا کہ ان کے کھانے کا نظام بھی ذکر اللہ ہے ان کے پینے کا نظام بھی ذکر اللہ ہے ان کی ساری ضرورتوں کا مسئلہ بھی ذکر اللہ ہے انسان کو یہ کہا گیا کہ ذکر اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ مادی چیزیں بھی ہے ان مادی چیزوں کو بھی تو اپنے لیے عبادت بنا سکتا ہے پھر عجیب و غریب بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو میں وسار رکھا کرتے تھے سوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ افطاری نہ سحری نہ افطاری نہ سحری ہمارا حال امت کا یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ تم سحری بھی کھا لو افطاری بھی کرو سحری اگر نہ کھاؤ گے روزہ تو ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی شہری کھانے کو سنت قرار دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہود شہری نہیں کھاتے تو تم لوگ ان کی مخالفت کر کے سحری کھا لیا کرو تاکہ اس میں تمہیں ثواب ملے گا اور افطار کے موقع پر کہا گیا کہ جو چیز تجھے میسر آ جائے اس کے ذریعے سے تو افطار کر لیا کر اس میں کوئی کھجور کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے پانی کے ذریعے سے بھی تو افطار کر سکتا ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال یہ تھا کہ آپ سو میں وسال وصال کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا وصل سے ہے یعنی آپ نہ سحری کھا تھے نہ افطاری کھاتے تھے صحابہ کرام آپ کی نکالی کرنے لگے اور حضرات صحابہ نے بھی اس طرح روزہ شروع کر دیا کہ نہ نہ افطاری دو دن دن تین گزرے ہیں اور صحابہ کا حال یہ ہے کہ گشی آنے لگی بے ہوش ہونے لگے اس لیے کہ وہ برداشت کا مادہ کہاں ہو سکتا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو صحابہ کو بے ہوشی آنے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ سوم وصال جو ہے نا یعنی بغیر سحری اور بغیر افطاری کے روزہ جو ہے یہ میری خصوصیت ہے میری امت کے لیے نہیں ہے یہ میری خصوصیت ہے اور اللہ کے نبی کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تین دن کا قیام ہے میں آپ کو اس بات کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ آسان طریق کو پسند فرمایا کبھی آپ نے امت کے لیے مشکل طریق کو کبھی نہیں پسند فرمایا ابھی میرے پاس ایک ہفتہ پہلے کوئی صاحب تشریف لائے انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ مجھے ایسا بتا دیجئے کہ جس کا میں ورد کرتا رہوں میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا کہ حسب ونعم الوکیل یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے اپنے خزانے میں سے اتاری ہے اور خزانہ وہ ہوا کرتا ہے جس میں انسان قیمتی چیزوں کو رکھا کرتا ہے نبی نے اس کو اللہ کا خزانہ کہہ کر شاہی خزانہ کہہ کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ آیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے یہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کرے گی اس کا میننگ اور ترجمہ ہی ہوتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے الوکیل اور وہ میرا بہترین کام بنانے والا ہے اس سے بڑھ کر کام بنانے والا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا اس آیت کو پڑھا کرو اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے دنیا کے سارے مسائل کو حل کر دے گا بہت جامع آیت ہے بخاری شریف کی یہ روایت ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا تو وہ صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ کتنی مرتبہ میں پڑھوں اس آیت کو میں نے کہا یہ عاملوں کا کام ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہزار مرتبہ پڑھو دو ہزار مرتبہ پڑھو تین ہزار مرتبہ پڑھو اللہ کے نبی اپنی امت پر مشقت کا کام کبھی نہیں ڈالتے تھے انہوں نے کوئی عدد کی بیان فرمایا کہ اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھو پانچ سو مرتبہ پڑھو دو سو مرتبہ پڑھو اپنی طاقت استعداد کے مطابق پل لیا کرو ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ بیس مرتبہ اپنی طاقت کے مطابق پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر لیا کرو حضرت نے فجر کی نماز پڑھی اور کسی کام سے نکلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوز محترمہ ہے آپ کی بیوی ہے لمبی تسبیح لے کر کے پڑھ رہی ہے اور تسبیح فجر کے بعد بہت دیر تک پڑھتی رہی حضرت اپنے کام سے فارغ ہو کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب بھی وظیفے میں لگی ہوئی ہے تسبیحات میں لگی ہوئی ہے حضرت نے فرمایا ام سلمہ جتنی دیر سے تو یہ اللہ کا وظیفہ پڑھ رہی ہے تسبیح کر رہی ہے میں نے جو دعا پڑھی اور میں نے جو اللہ کی تسبیح پڑھی اگر تو پڑھ لیتی تو تین مرتبہ پڑھنے سے اتنا ثواب مل جاتا جتنا یہ گھنٹوں کی محنت کے اوپر تجھے نہیں ملتا تھا ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب مجھے بتا دیجئے وہ کیا آپ نے پڑھا فرمایا سبحان اللہ وب عدد خلقہ و ہی نفسہ و وزینت عرشہ و مداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلق ہی عرش ہی و مداد کلیماتی فرمایا تین مرتبہ پل لیا کر اس زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا کھلا ہے یہ سارا کا سارا ثواب سے بھر دیا جائے ان تین مرتبہ پڑھنے پر اللہ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے ام سلمہ کہنے لگی کتنا اچھا وظیفہ اب کسی عامل کو اگر پوچھ لو گے تو شاید دو ہزار سے کم نہیں بتائے گا حضرت نے فرمایا تین مرتبہ اس کو پل لیا کرو یہ عجیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشکل کاموں پر نہیں ڈالا یہ نہیں فرمایا بہت مشکل کام کرو دین آسان ہے جنت کا کمانا آسان ہے دین سہولت ہے اللہ کے نبی نے ایسر کو اپنی امت کے لیے اختیار فرمایا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے مسواک کو فرض کر دوں لیکن میرے دل میں آیا کہ اگر میں نے مسواک کو فرض کر دیا اور میری امت اگر نبھا نہیں پائے گی تو فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہو جائے گی اس لیے میں اس کو فرض نہیں کرتا بس سنت ہی رکھتا لولا ان اشک کا اللہ امتی لا امر سواق بس اندل سلاطین ایک روایت میں آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کو بہت دیر سے پڑھنے کو کہوں کتنی دیر سے فرمایا رات کا ایک تہائی حصہ گزر جائے تب جا کر میں یوں کہوں کہ عشاء کی نماز پر ہو لیکن اگر میں اتنے دیر سے کہوں گا تو میری امت پر تکلیف ہو جائے گی اس لیے میں اتنے دیر سے نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت ہوتے ہی تم جلدی پل لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر سے پڑھنے کی وجہ سے میری امت نماز ہی کو نہ چھوڑ دے اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت تاخیر سے پڑھنے پر امت نماز کو چھوڑ دیتی ہے ورنہ حضرت کی چاہت تو اس بنیاد پر تھی دیر سے پڑھنے پر کہ جب دیر سے پڑھیں گے تو عشاء کے بعد گپ شپ نہیں ہوگا بیٹھنا نہیں ہوگا باتیں کرنا نہیں ہوگا تو انسان کا سونا نماز پر ہوگا اور جب نماز پر ہوگا مقدر رات میں موت ہوگی تو سیدھا ایمان پر خاتمے میں شمار ہو جائے گا اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز کو تھوڑی سی دیر سے پڑھیں تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یا رات کا سونا کم سے کم اس کا نماز کے اوپر ہو جائے میرے بھائیو حضور کے کلام میں جو جو جو اندر میں فلسفہ ہے جو اندر کی چیزیں ہیں اصل میں ہم ان چیزوں تک پہنچ ہی نہیں پائے آج جو ہمیں کنفیوژن ہو رہا ہے شریعت کے باب میں میں نے ابھی ایک جگہ بہت بڑا علماء کا مجمع تھا میں نے ایک بات کہی کہ امت اس وقت کفر کفر کی طرف جا رہی ہے شرک کی طرف جا رہی ہے ہماری اس نئی جنریشن کے دلوں کے اندر کی باتوں کو کھرچا جائے تو شاید یہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھی ہے ان سے پوچھئے ہمارے نئے جنریشن کو کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے بعض بچے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں نماز ہی کو نہیں مانتا وہ تو باپ کہتے ہیں اس لیے میں مسجد میں آ جایا کرتا ہوں ورنہ نماز کیا ہے میں نہیں جانتا کوئی کہہ رہا ہے میں اللہ ہی کو نہیں جانتا ہوں اللہ کی حقیقت کیا ہے میں اس کے وجود کا قائل نہیں ہوں یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں کے بچے کہہ رہے ہیں جن کے والد عالم ہیں جن کے والد دین کے دائی ہے جن کے والد مبلغ ہیں جن کے والد تبلیغی جماعت میں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں جن کے والد صفح اول میں نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کے بچوں کا یہ حال ہے کہ ان کے دل کو اگر کریدا جائے تو کبھی ان کو نماز کا فلسفہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں نماز نہیں مانتا ہوں وہ کہتا ہے اللہ کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ جس کا عقیدہ اتنا بدل چکا ہو یہ یقینی بات ہے کہ اس کے ایمان کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس وقت ہمیں اس اختلاف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رفع دین کرے یا نہ کرے دونوں حضور سے ثابت ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے دونوں امام سے ثابت ہے ان مسائل میں نہ الجھو اس نئی جنریشن کے ایمان کو بچانے کی فکر کرو ہمیں تو ان کا ایمان بچانا ہے کہیں ہم قبر میں ہوں گے اور ان کا ایمان ہاتھوں سے جا چکا ہوگا یہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں اس لیے ہمیں ایمانی فلسفہ اسلامی فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فلسفہ کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل بتایا تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ نماز رکھی تو اس کی حقیقت کیا ہے جمعہ کو ہفتے کی عید کیوں قرار دیا رمضان کے اختتام پر یہ عید کیوں آئی عید الاضحیٰ کو کیوں رکھا گیا اس میں قربانی کو کیوں رکھا گیا حج کا فلسفہ کیا ہے زکوٰۃ شریعت میں کیوں رکھی گئی ہے روزہ شریعت میں کیوں رکھا گیا ہے اچھے اخلاق کی تعلیم اور اچھے کیریکٹر کی تعلیم پیغمبر نے کیوں ہمیں دی ہے اگر اس فلسفے کو ہم نے نہیں سمجھایا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ ان کے سامنے فلسفہ نہ ہونے کی وجہ سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کی زندگی اور لائف کی حقیقت نہ ہونے کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکلی مسائل ان کے دماغ کو اگر ہم نے نہیں کھولا تو خطرہ ہے کہ یہ نبی سے ناراض ہوں گے اللہ سے ناراض ہوں گے گے نبی کا انکار کر بیٹھیں گے اللہ کا انکار کر بیٹھیں گے ہوگا یہ کہ میں اور آپ تو سمجھیں گے کہ میرا بچہ مسلمان ہے ظاہر میں شکل و صورت اسلام کی ہوگی لیکن اندر سے ایمان سے کھوکھلا ہو چکا ہوگا اس کے لیے ہر والی ہر باپ ہر ماں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اسلامی فلسفے کو سمجھے اور اپنی اولاد کی فکریں کرے ان کی زندگیوں کو بنانے کی فکر کرے آخر کوئی تو بات تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام دنیا سے رخصت ہو رہے آخری دن ہے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا اور اپنے سارے بیتوں کو اپنے پاس جمع کیا انسان کی زندگی کا جب آخری دن ہوتا ہے تو میرا اور آپ کا غالباً یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنی پراپرٹی کو تقسیم کر دوں میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دوں میں اپنے مکانوں کو کو تقسیم تقسیم کر کر دوں دوں میں میں اپنے اپنے مال بچوں سے پوچھ لوں کہ میرے بچوں تم اپنی بہنوں کا میراث دو گے یا نہیں دو گے اپنی بہنوں کے ساتھ تم کیا مسئلہ کرو گے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب جمع فرمایا تو وہ بچے بھی کوئی ایسے بچے نہیں تھے کہ جو نہ سمجھ ہو دین نہ ہو ایسے بچے نہیں تھے تمام یعقوب علیہ السلام کے بچے اولیاء اللہ میں سے تھے اور ان میں ایک بچہ تو وہ تھا جو نبی تھا حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام نبی ہے نبی کے بعد میں کبھی یہ شک نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کفر کلیہ یازب اللہ شرک کلیہ یازب اللہ اولیاء اللہ کے بعد میں نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کفر کلے یا شرک کلے لیکن قرآن کریم ان کے آخری وقت کی کیفیت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے اب حضرت یعقوب الموت اذ قال لنی ہی تعبدون من بعدی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جو سوال کیا وہ سوال یہ تھا فرمایا میرے بچوں تم یہ بتاؤ تم میرے بعد میری موت کے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ نہیں پوچھا پراپرٹی کیسے تقسیم کرو گے بہن کے ساتھ کیا مسائل کرو گے عید حضر یعقوب الموت اذ ادقال ما ہی من ابدادی میرے بعد تم کس کی عبادت کریں گے تو وہ ہونہار بچے جواب دے رہے ہیں نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیلا و اسحاق الہ واحدہ و نحن مسلمون ابا جی آپ ہمارے ایمان کے بات میں فکر نہ کریں ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں گے آپ اطمینان سے دنیا سے تشریف لے جائیں ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ تھے یعنی اسحاق علیہ السلام آپ کے دادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد کے بھائی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس اللہ کو انہوں نے مانا اسی اللہ کو ہم مانیں گے ونہ لہو مسلمون اور ہم اسی اللہ کی اطاعت میں زندگی کو بسر کر دیں گے حقیقت یہ ہے کہ ایک باپ کو ایک ماں کو اپنی نسل اپنی اولاد اپنی ضروریت کی بڑی فکر ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کے ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ ایک, ایک باپ جو ہے وہ پیسہ صدقہ کر رہا ہے کھلا رہا ہے فلاں جگہ دے رہا ہے فلاں جگہ دے رہا ہے کبھی مسجدوں میں دے رہا ہے مدرسوں میں دے رہا ہے بہت اچھی بات ہے کوئی انکار نہیں کرتا ان تمام جگہوں پر خرچ کرو آگے حضور فرماتے ہیں ارشاد فرمایا لیکن ایک باپ کا اپنے بچے پر اس لیے خرچ کرنا کہ یہ یہ جو ہے علم والا بن جائے دین دار بن جائے اس میں دین آ جائے اللہ کا تعارف آ جائے علم اس کے اندر آ جائے اور پھر دنیا کے علم کے ساتھ اللہ کی پہچان بھی اس کے اندر آ جائے اس کے لیے جو پیسہ صرف کرے گا خرچ کرے گا دنیا کے صدقات سے زیادہ افضل ہوگا قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کرنے کو صدقے سے افضل قرار دیا لوگ اس فلسفے ہی کو نہیں سمجھ رہے آخر کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام صدقات سے زیادہ افضل صدقہ اس کو بتا رہے اس لیے کہ اس کا بننا ایک نسل کا بننا ہے اور اس کا بگڑنا ایک نسل کا بگڑنا ہے ایک بچے کا بننا ایک سوسائٹی کا بننا ہے اور ایک بچے کا بگڑنا ایک سوسائٹی کا بگڑنا ہے ایک بچی کا بننا ایک ماحول کا بن جانا ہے اور ایک بچی کا بگڑ جانا ایک ماحول کا بگڑ جانا ہے حضرت کے سامنے یہ وہ فلسفہ تھا جس فلسفے کی بنیاد پر آپ نے فرمایا اپنی دیکھو ایک روایت میں آپ کو اور سناؤ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حج حجت الوداع کے اندر بیمار ہو گئے بہت شدید بیمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ساتھ کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ جانتے ہیں اللہ نے مجھے بہت دولت دے رکھی ہے میں انشاءاللہ کبھی اس پر بھی مسئلہ وضاحت سے کروں گا بعض لوگوں کی تقریریں ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کمانا برا ہے قطعاً شریعت نے اس کو برا نہیں قرار دیا اگر دنیا کمانا اور دنیا رکھنا برا ہوتا تو صحابہ کیوں رکھتے اپنے پاس صاحب ابھی وقاص کی مالداری ہمیں کیا بتا رہی ہے اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری ہمیں کیا بتا رہی ہے وہ مالدار صحابہ کرام کہ جو اس اس زمانے کے بنگلوں پہ بنگلے خرید لیتے تھے اور اس کو وقف بھی کرتے تھے اولاد کے لیے بھی رکھتے تھے بہرحال دنیا کمانا برا نہیں ہے لیکن دنیا کو ناجائز طریق پر کمانا برا ہے باقی حلال طریق پر کوئی انسان کما لے کوئی حرض نہیں ہے بشرطے کہ وہ جو شریعت نے اس پر تقاضے رکھے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے اس کی زکات کو ادا کرنے والا بنے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی دولت دے رکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں بڑھ جاؤں گا میرا جی یہ چاہتا ہے میری ایک ہی بیٹی ہے میں ایک تہائی مال بیٹی کو دے دوں اور دو تہائی مال صدقہ کروں حضرت نے فرمایا نہیں فرمایا اچھا اللہ کے حبیب ایسا نہ کرو کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرو آدھا بیٹی کو دو اور آدھا صدقہ کروں وقف کر دوں حضرت نے فرمایا نہیں فرمایا اچھا اللہ کے حبیب میں تین حصوں میں مال کو تقسیم کروں دو حصے بیٹی کو دوں اور ایک حصہ صدقہ کروں حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن وسلوس و سو کثیر فرمایا یہ ایک تہائی بھی زیادہ ہے صدقہ کرنے پر بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بھی زیادہ ہے لیکن آپ کو اتنی اجازت ہے پھر جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ اکبر حضرت ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ مال کو یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ سارا مال تم صدقہ کر کے چلے گئے وقف کر کے چلے گئے وہ تکفون اناس اور تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے بھیک مانگتی رہی فرمایا وہ اولاد کبھی تمہارے لیے دعا کا ہاتھ نہیں اٹھائے گی ہمیشہ بد دعا ہی کا ہاتھ اٹھائے گی شریعت متحرہ نے جو اندر کی باتیں ہمیں بتائی ہے اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر افضل تعلیم دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی کوئی مذہب وہ تعلیم نہیں دیتا دنیا کا کوئی مذہب وہ تعلیم نہیں دیتا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو صرف ماننے والوں کو نہیں پوری دنیا کو آپ نے تعلیم دی پوری دنیا کو بخاری شریف میں روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے فرمائے یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے یہ بھی تو مومن ہے سب کو دے رہے آپ ان کو نہیں دے رہے حضرت نے فرمایا مومن نہ کہو مسلمان کہو ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کہتے مجھے جوش آیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے یہ بھی تو مومن ہے فرمایا مومن نہ کہو مسلمان کہو تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کہتے پھر مجھے جوش آیا میں نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے حبیب آپ ان کو نہیں دے رہے یہ بھی تو مومن ہے حضرت نے فرمایا مومن نہ کہو مسلمان کہو پھر فرمایا تم تو مجھ سے جیسے جھگڑ رہے ہو ساتھ سے کہا تم تو مجھ سے جیسے جھگڑ رہے ہو اس کو دلانے کے لیے اس میں اشارہ تھا کہ تم اس کو مومن کہہ رہے ہو ایمان کا تعلق اندر سے ہے تم نے اندر کو نہیں دیکھا تم نے ظاہر کو دیکھا ہے تمہیں چاہیے کہ مسلمان کہو مومن نہ کہو اندر کا فتوا اللہ دے سکتا ہے تم نہیں دے سکتے اس سے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں کسی کے دل پر فتوا لگانے کی اجازت نہیں ہے ہم کہہ دیتے تو منافق ہے تو فلاں ہے تو یہ ہے تیرے دل میں کینا ہے تیرے دل میں حسد ہے کہ ہم نے کسی کے دل کو چیر کر دیکھا ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کے دل کے اوپر حملہ کریں روایت میں ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے غزبے میں تشریف لے گئے ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا سبا تو سبا تو وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے تھے انہوں نے کہا سبا تو میں سابی ہو گیا میں سابی ہو گیا اس زمانے میں مسلمان ہونے والے کو سابی کہتے تھے فرمایا میں سابی ہو گیا خالد بن ولید نے پھر بھی اس کو مار دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا ہے تو حضرت نے فرمایا خالد وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا وہ مسلمان ہونے کو کہہ رہا ہے پھر بھی تم نے اس کو مارا تو خالد کہنے لگے اللہ کے حبیب وہ تو میرے خوف سے پڑ رہا تھا میرے در سے پڑ رہا تھا تو حضرت نے فرمایا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تیرے خوف سے پڑ رہا تھا یا اللہ کی رضا سے پڑ رہا تھا امت کو اس بات کی تعلیم دی کسی کے دل پر تمہیں حملہ کرنے کی ہدایت نہیں ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کے اوپر فتوے لگایا کرو یہ کافر یہ منافق یہ فلاں ہے یہ حسد والا یہ کینے والا ان سب کا تعلق دل سے ہے ہمیں دل پر بولنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ مفتی اور عالم کو بھی یہ کہا گیا تو ظاہر کو پڑھ کر کے فتوا دے گا اندر میں کیا ہے اس کی تجھے ہدایت نہیں ہے تجھے کوریجنے کی ہدایت نہیں ہے جو لکھا ہے اسی کے اوپر جواب دیا جائے گا اندر میں سے کوریجنے کی جاننے کے باوجود اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو ہمیں ہدایت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا فتوا دے دے بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا سعد مسلمان کہو مومن نہ کہو مومن کا تعلق تو اندر سے ہے ظاہر پر فتوا لگتا ہے باطن پر نہیں اس کے بعد جو جملہ فرمایا میں تمہیں فلسفہ سمجھا رہا ہوں میں تو کچھ اور بات کرنے والا تھا لیکن بات اسی پر چل پڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ میں جن لوگوں کو دے رہا ہوں ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ایمان میں کچے ہیں اور یہ جن سے متعلق تم کہہ رہے ہو جول بن سورا رضی اللہ تعالی ان سے متعلق سفارش تھی فرمایا میرا جو ایمان میں پکا ہے اگر میں نے ان کو نہیں بھی دیا تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جن کو میں دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں میں ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے مال دے رہا ہوں یہاں علماء لکھتے ہیں کہ نبی مال بھی دیتے تھے تو اپنی پارٹی بنانے کے لیے نہیں وہ جنتی بن جائے اس لیے دیا کرتے تھے آج میں اور آپ ہم مال تقسیم کرتے میری پارٹی بن جائے میری میجورٹی ہو جائے میری طرف آ جائے میری میری تعریف کرنے والا بن جائے میری نیت میں کھوت ہے اس لیے میں مال ان کو دے رہا ہوں اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مال بھی دیتے تھے تو وہ اس لیے کہ ایمان میں مضبوط ہو جائے جنت میں جانے والا بن جائے میں اس پر ایک جملہ سناؤں ہم یہ چاہتے ہیں ساری دنیا مسلمان ہو جائے ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ ایمان دے دیں چاہے ان کا تعلق یہود سے ہو نصارہ سے ہو کفر سے ہو شرک سے ہو ناستک اور دہریت سے ہو اللہ سب کو ایمان دے دے اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائے میجورٹی سے کیا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر میجورٹی ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں ہے ہم میجورٹی کے لیے دعا نہیں کر رہے ہم تو اس لیے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والے وہ بن جائے ہماری چاہت یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائے وہ جنت میں چلے جائے ورنہ وہ جہنم کی ہال نہ کیا دنیا میں ہم سنتے ہیں تو ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا اگر وہ ہمیشہ کے جہنم میں چلے گئے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ان کو ایمان دے دے اور وہ جنت میں جانے والے بن جائیں بہرحال میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ایک وزن ہے اللہ کے حبیب کی تعلیمات کے اندر پیچھے بہت بڑا گر چھپا ہوا ہے لیکن چونکہ وہ فلسفہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم بہت سی مرتبہ اسلام کے مسائل پر نبی کی تعلیمات پر قرآن کی باتوں پر اشکال کر دیا کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اسلام اور اسلام کے فلسفے کو نہیں سمجھا میں نے جن آیات کو پڑھا ہے ان آیات میں حق دل شانہ نے انہی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا میں پہلی آیت کی قدر وضاحت کر دوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اس حسنا تمہارے لیے کامیابی ہے نبی کی زندگی میں بہترین سیمپل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کو اتنی فضیلت دی ہے کسی نبی کی برکت سے اتنی فضیلت دی اتنی فضیلت دی ہے اس امت کو میں امت کی فضیلت کی بات کر رہا ہوں نبی کی فضیلت نہیں نبی کی فضیلت مسلم اس کو تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا میں امت کی فضیلت بتا رہا ہوں قرآن کریم میں ایک آیت اتری لائس طویل ول فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور اپنے گھروں پر بیٹھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے قرآن کہہ رہا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے عبداللہ ابن اب مختوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی دوڑتے دوڑتے آئے اور فرمائے رسول اللہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن میں نابینا ہوں میری مجبوری ہے اس بنیاد پر میں نہیں جا رہا ہوں اللہ کے حبیب میں بھی اسی میں آ گیا بیٹھنے والوں میں میری مجبوری ہے اس امت کا مقام اللہ کے نزدیک دیکھو اللہ نے فوراً ایک لفظ قرآن میں اتارا غیر ضرر فرمایا بلا وجہ کے بیچنے والے اور جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے عبداللہ تمہارا تو ایک عذر ہے ایک کارن ہے ایک وجہ ہے اس کی بنیاد پر تم نہیں جا رہے ہو اس لیے تم اس آیت میں داخل نہیں ہو سکتے تمہارا مقام بہت اونچا ہے یہ ہے اس امت کا مقام کہ اس امت کے رونے کے اوپر حق تعالی دل شاہن نے آیت اتار دی حضرت اوس ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ بہت لمبا واقعہ ہے اوس ابن سامت نے اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا تو میری ماں کی طرح معلوم ہوتی ہے دور جاہلیت میں تین طلاق سے زیادہ خطرناک یہ مسئلہ تھا تین طلاق سے بھی زیادہ حضور کے پاس آئی ان کی بیوی خولا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے شوہر نے مجھ کو یہ کہہ دیا فرمایا تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اب تیرا مسئلہ گیا تو خولا رو پڑی یا رسول اللہ علیہ وسلم اولادی صغار میرے بچے بہت چھوٹے ہیں میرا مکان نہیں میرا بڑھاپا ہے میرے ماں باپ نہیں میں کہاں جاؤں گی آپ کوئی فدیے کا مسئلہ نکال لیں لیکن میں انہیں کے نکاح میں رہوں حضرت نے فرمایا وہی جو عرب کا دستور ہے میرے پاس نئی آیت کوئی نہیں آئی قانون اللہ کے وہاں سے اور کچھ نہیں آیا تو وہ کیا کہہ کر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو اللہ کو سناؤں گی دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہی ہے اور اللہ آئے تو اتار رہے ہیں اپنے پیغمبر کے اوپر اٹھائیسویں پارے میں سورہ مجادلہ کے اندر قد سمع الله الله الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى والله يسمع تحاوركما ان سميع بصير میرے پیغمبر ایک عورت تیرے پاس آئی اپنے شوہر کے بعد میں تجھ سے بحث کر رہی تھی اور تجھے یوں کہہ کر گئی کہ اگر تم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا میں اپنے رب سے حل کروں گی تیرا رب اب مسئلہ حل کر رہا ہے طلاق ولا کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر اس طرح کا بولنے والے تین کاموں میں سے ایک کام کر دیں تو شوہر کے لیے حلال ہو جائیں گے یا تو غلام آزاد کرے یا سات روزے رکھ لے یا سات مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس صورت میں وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی اگر تیری امت کی عورت کو طلاق اور حرمت پسند نہیں ہے تو تیرا رب بھی اسی کے مطابق فیصلہ اتار دیتا ہے اسی لیے سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا مجادلہ کا معنی بحث کرنا یہ اس امت کا مقام ہے اس امت کا مقام جس امت کا یہ مقام اللہ نے دیا ہو وہ امت دین پر آ جائے وہ امت طریقہ نبوی پر آ جائے تو خدا پاک کی قسم وہ رحمتیں آج بھی اتر سکتی ہے جو پہلے اتری تھی شرط یہ ہے کہ ہمارا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو اللہ ہمیں مبارک طریق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم براہمتی